و جل نے پیش کیا ہے کہ تمام تعریف کا حقدار وہ ہے اس لیے کہ وہ معبود ہے اللہ ہے اور اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اور اس لیے کہ وہ الرحمن اور الرحیم بے حد مہربان اور مخلوق پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے اور اس لیے کہ وہ قیامت کا بھی مالک ہے یہاں تک یہ تو اللہ رب العزت نے وہ موضوع ثابت کیا مقصد ثابت کیا دلائل کے ساتھ اب ایا کا نابود و ایا کا نسعین یہ نتیجہ ہے یہ نتیجہ اور سمارا ہے پہلی چار گزری ہوئی آیات کا یہ سمارا اور نتیجہ ہے کل کے درس میں ایک عادت کے متعلق غلطی ہوئی تھی کہ مالک کا لفظ قرآن میں تیرہ بار استعمال ہوا ہے مالک کا لفظ نہیں ملک کا لفظ ملک یہ تیرہ بار استعمال ہوا ہے اور مالک یہ تین بار استعمال ہوا ہے اور الدین کا لفظ قرآن کریم میں سینسٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے چھ سات اور دین کی معانی <clears throat> کل کے درس میں گزرا ہے ایا کا نابود و ایا کا نستعین یہ اصل جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ میں اصول اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے اور پھر مفعول ہوتا ہے سب سے پہلا فعل ہوگا پھر فاعل ہوگا پھر مفعول ہوگا یام پہ اللہ رب العزت نے مفعول کو مقدم کیا ہے ایا کا نابود و ایا کا نستعین اصل میں یہ نابود کا و نستعین کا ہے نابود کا و کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم ترسی مدد مانگتے ہیں لیکن اللہ نے مفعول کو فعل پر مقدم کیا ہے ایک مقصد کی خاطر اصولی ہے عربیت میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے جب ما بعد والے لفظ کو بعد والے لفظ کو پہلے والے لفظ پر مقدم کیا جائے آگے کیا جائے تو اس سے اس کلام میں اس عبارت میں اس جملے میں حسر اور تخصیص پیدا ہوتا ہے تخصیص پیدا ہوتا ہے اور حسر پیدا ہوتا ہے جیسے کہ ترجمے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ جو خاص کا لفظ اردو ترجمہ میں میں نے استعمال کیا ہے یہ اسی تقدیم اور تاخیر سے حاصل ہوا ہے اس تقدیم اور تاخیر سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سی مدد مانگتے ہیں تو یہ جو تیری ہی اور تجھ ہی سی یہ بھی تخصیص ہے اور یہ بھی حسر ہے انہیں یعنی ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے اور خاص سے مدد مانگتے ہیں تیرے غیر سے مدد نہیں مانگتے تو یہ جو حسر کا معنی پایا جاتا ہے یہ اس تقدیم اور تاخیر سے حاصل ہوا ہے ایا کا کو مقدم کرنے سے اصل میں نابدو کا ہے اس کاف ضمیر کو مقدم کیا ہے تو اس لیے معنی میں تخصیص پیدا ہوا ہے تو کیا مطلب یا کا نابود ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے خاص سے مدد مانگتے ہیں یعنی تیری غیر سے مدد نہیں مانگتے نابودو کا ولا نابود و کا نستعین کا ولا نستعین و غیر کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری غیر کی عبادت نہیں کرتے ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ یہ تفسیر کرتے تھے کہ نعبد کا ولا نعبد و غیر غیر کا نستعین کا ولا نستعین و کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری غیر کی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ کا نابود و یا کا نستعین ایک آیت یہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان تقسیم ہوئی ہے اس آیت کا نصف حصہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اور نصف حصہ بندے کے لیے ہے ایا کا نابدو یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے وہ کا نسعین اور یہ بندے کے لیے ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا حق ہے وہ کا نستعین اور خاص طور سے مدد مانگتے ہیں یہ بندے کا حق ہے ایک ہی آیت کو اللہ رب العزت نے اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور یہ وہ آیت ہے جو کل آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کل قرآن کریم کا اللہ نے ایک سو چار صحیفے اور کتابیں نازل کیا ہے ایک سو چار صحف اور کتب کی علم کو اللہ نے چار کتابوں میں جمع کیا ہے اور پھر چار کتابوں کے علم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں جمع کیا ہے اور پھر قرآن کے علوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری یعنی سورہ الحجرات سے لے کر آخری آخر قرآن تک وسط مفصل طوال مفصل اور قصار مفصل جس کو کہتے ہیں مفاصل میں اللہ نے جمع کیا ہے اور پھر ان کی خلاصے کو اللہ رب العزت نے سورہ الفاتحہ میں جمع کیا ہے اور پھر سورہ الفاتحہ کا جو نچوڑ اور خلوص خلاصہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اس پانچویں آیات میں جمع کیا ہے ایا کا نابود و ایا کا نستعین تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایا کا نابود و ایا کا نستعین یہ کل آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے سب انبیاء علیہ السلام کی آنے کا مقصد اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت ہونی چاہیے اور صرف اسی ایک اللہ سے مدد مانگنی چاہیے غیر کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور نہ غیر سے مدد مانگنی چاہیے یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مقصد اور خلقت کی کائنات اور مخلوقات کا مقصد اور تمام آسمانی کتابوں کی نزول کا مقصد بس ایا کا نابود و ایا کا نسائن ہے ایا کا نابود و ایا کا نسائن یہ عبادت صرف اگر ہم اسی آیت کی تفسیر تفصیل سی شروع کریں صرف ایک آیت کی تفسیر ایا کا نابود و ایا کا نسائن کی تفصیل سی تو ایک ہفتہ کم از کم چاہیے ایک ہفتہ یعنی سات دروس میں نے یعنی سات گھنٹوں میں جا کر کی پھر اس کا جو ہے نا وہ پھر بھی کم حق ہو حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی اس آیات میں کتنی جامعیت ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا ہے اور کافی تتبع اور تلاش کیا ہے جستجو کیا ہے تو عبادات میں دعاؤں میں مجھے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ملی ایا کا نابود و ایا کا نستعین سے بہتر کوئی دعا مجھے نہیں ملی عجیب اس میں راز ہے ایا کا نابود و ایا کا نستعین میں کہ اللہ رب العزت کی عبادت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن تیری عبادت کو تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے اور یہ سب سے افضل دعا ہونے کی اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب شخص کو معاذ ابن جبل سے آپ کہنے لگے ان احب کا یا معاذ معاذ مجھے آپ سے شدید محبت ہے اور یہ معاذ ابن جبل کی بہت بڑی منقبت اور ان کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے پاس عرب کرب کے لحاظ سے جتنے بھی پیسے ہیں سب دے دو لیکن اللہ کے رسول کی اس بات کو خرید سکو پھر بھی تمہاری سعادت ہے اللہ کے رسول کسی کہیں کہ مجھے ترسی شدید محبت ہے تو ابن جبل کا آپ کہنے لگے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہ عینی اعلیٰ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت یا رب آئینی اعلیٰ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت دونوں طرح کی روایت ثابت ہے ذخیر احادیث میں یا اللہ میری مدد فرما اپنی ذکر پر اور اپنی شکر کی ادائیگی پر اور اپنی عبادت پر میری مدد فرما تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ممکن نہیں ہے بندے کے لیے بندہ کمزور ہے پھر شیطان ہے دنیا ہے اور اسی طرح نفس امارہ بسو ہے گناہوں کے آثار موجود ہے تو انسان انتہائی کمزور مخلوق ہے اللہ کی عبادت کے استعانت کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی ایا کا کن و ایا کا کن خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص ترسی مدد مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت اس میں فی شفا آئینی اس میں دو طرح کی شفا ہے شفاء القلوب و شفا الابدان اس میں دل کے جو امراض ہے ان کی بھی شفا ہے اور انسان کے جسم میں جو بیماری ہے اس کی بھی شفا ہے دو طرح کی شفا اس میں موجود ہے اس کی آواز تھوڑے سے اوپر کر لو میرا گلا اتنا ٹھیک نہیں ہے زور پڑتے گلے پر ایا کن آبد و اقن دو طرح کی شفا ہے اس میں شفا القلوب اور شفا الابدان دل کی جو بیماری ہے ان کی بھی شفا ہے اس صورت میں اور جسمی جو بیماری ہے جسمانی ان کی بھی شفا موجود ہے دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں دل کے تمام امراض اور تمام بیماریوں کی دو اسباب ہیں دو سبب ہیں دل کی جتنی بھی بیماری ہے امراض ان کے دو سبب ہیں یہ انتہائی علمی اور ایمانی بات ہے اور گہری بات ہے ایمان سے متعلقہ جتنی بھی بیماری ہے دل کی شہوت ہے شبہات ہے حسد ہے کینا ہے بغض ہے عناد ہے تکبر ہے عجب نفس ہے اس کی دو سبب ہے پہلا سبب فساد العلم اور دوسرا سبب فساد القصد والارادہ جب بندے کا علم فاسد ہو جائے اور جب بندے کی نیت خراب ہو جائے اتنی بھی نہیں جب بندے کی بندے کا علم <clears throat> علم میں فساد پیدا ہو جائے اور دوسرا ارادہ اور قصد میں فساد پیدا ہو جائے تو بس ان دو اسباب کی وجہ سے پھر ہر طرح کی بیماری انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے فساد الارادہ فساد القصد جب نیت خراب ہو جائے علم جب خراب ہو جائے قصد اور ارادہ جب خراب ہو جائے دنیا میں دو ایسے کافر قوم ہے یا دو ایسی امتیں ہیں جن کو ہر طرح کی دلی بیماری لگی ہوئی تھی پہلے قوم یہود ہے اور دوسری قوم نصارہ ہے یہ کرسچن مسیحی عیسائی یہودیوں کی تمام بیماریوں کا جو سبب ہے وہ فساد القصد والارادہ ہے نیت ان کی خراب تھی قسط اور ارادے کی خرابی کی وجہ سے اللہ نے دل کے ہر بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا پھر انبیاء علیہ السلام کے قتل سے بھی گریز نہیں کیا اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے سے بھی گریز نہیں کیا پھر کسی چیز سے گریز نہیں کیا بلکہ ابد تک اللہ کے مقابل میں دشمنی کا اعلان کر دیا کیونکہ دل جب فاسد ہو جائے تو پھر یہ تو بادشاہ رعیت رعیت برولا فاسد ہو جائے گی جی دل جب خراب ہو تو انسان کے جو ظاہر اعضاء ہے وہ بھی خرابی میں استعمال ہوں گے اور دوسری قوم وہ نصارہ ہے ان کے فساد اور ان کی بیماریوں کی وجہ وہ فساد العلم ہے علم نہیں رکھتے تھے یہ لوگ جاہل تھے دونوں کا تذکرہ اسی صورت کی اخیر میں ہے غیر المغضوب علیہ الضالین مغضوب سے تمام وہ انسان مراد ہے جن کی نیت خراب ہوتی ہے جن کا ارادہ اور قصد خراب ہوتا ہے اور ظالین سے تمام وہ افراد انسانی مراد ہے جو علم نہیں رکھتے ہیں جاہل ہوتے ہیں جہالت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ نے ظالین کہا ہے تو ایا کا نابود و ایا کا نستعین میں اسی فساد القصد کا علاج ہے جو فساد الارادہ ہے جو نیت کی خرابی ہے اس کا علاج ہے ایا کا ابود و کا نستعین اسی بندے کی نیت ٹھیک ہوتی ہے ارادہ ٹھیک ہوتا ہے اور قصد کی اصلاح ہوتی ہے اور کا نستعین میں بھی یہی چیز ہے اور اہ دن اسرات المستقیم میں یہ فساد ال جو ہے نا وہ علم فساد العلم ہے اس کا جو ہے نا اس میں علاج ہے کہ دن اسورات المستقیم میں تو ابھی سمجھ لیں کہ عیا کا نابود و عیا کا نسعین پر اگر بندہ صحیح عامل ہو جائے اور دن اسرات المستقیم پر تو دل کی تمام بیماریوں سے اس کو شفا ملی ہے اور اس نے اپنی تمام بیماریوں کا علاج کر دیا ہے عیا کا نابود و عیا کا نسعین ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں و کثیرن اسمع شيخ الاسلام ابن تعمیترقد قدس یقولیا روحه يقول إياك نعبد تدفع عیا وإياك نستعين تدفع القب کہتے میں اپنے شیخ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ ایا کا نابودو کی وجہ سے ریا کا علاج ہوتا ہے ریا ختم ہو جاتی ہے انسان کے جسم سے انسان کے بدن سے اور وہ عیا کا نسعین کی وجہ سے کبریائی جو انسان کے دل میں کبر ہوتا ہے عجب ہوتا ہے اس میں اس کا علاج ہے ایا کا نعبدوں میں ریا کا علاج موجود ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے غیر کی خاطر عبادت نہیں کرتے اور خاص طور سے مدد مانگتے ہیں میں کمزور ہوں اپنی کمزوری کا اس میں اقرار ہے اپنی ضعف نفس کا اقرار ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تو کمزور ہوں تو یہ اللہ بس تیری مدد کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں کبر جو ہے نا انسان کے دل سے اور انسان کی نیت سے ظاہر ہوتا ہے فساد فی العلم اور فساد فی الارادے کا علاج فساد فی ارادے کا علاج تو ایا کا نابود و ایا کا نسعین میں ہے کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تیری عبادت کرتے ہیں تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے غیر کے لیے عبادت نہیں کرتے تیری عبادت تیرے غیر کے لیے نہیں کرتے انہیں یعنی ریاکاری کاری نہیں کرتے اور خاص طور سے مدد مانگتے ہیں تو جب بندہ اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرے اور اپنی تمام عبادات کو اللہ رب العزت کے لیے خالص بنایا شرک اور شرک کی شوائب سی نے آپ کو پاک اور مبرہ کرے کا نستعین نفس کے اندر جو کبر اور عجب ہے اس میں اس کا علاج ہے کہ خاص اور ترسی مدد مانگتے ہیں تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی نفس کے کبر اور عجب سے بھی اس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا ہے تو انسان کی نیت دو چیزوں سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس دن سرات المستقم میں فساد العلم کا علاج ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور سیدھا راستہ جو ہے نا وہ علم کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہوتا تو اس میں علم کی طرف ترغیب ہے علم کی تلقین ہے اور علم کی طرف جو ہے نا وہ رغبت ہے یہ اس کی بہت تفصیل ہے تفصیل طلب بات ہے یہ عیا کا نابدوں میں ریا کا علاج یوں ہے کہ بندہ جو خالص ہوتا ہے اس کا جو نظریہ ہے مخلوق کے متعلق یہ ہے کہ تمام مخلوق کی حیثیت ایسے ہیں کہ یہ سب مری ہوئی ہے جیسے قبرستان کے اندر میت یہ مردے موجود ہوتے ہیں تو مخلص انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے یا لوگوں کے درمیان رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ مرے ہوئے ہیں یہ نہ کسی منفاد کے مالک ہیں نہ کسی نقصان کے مالک یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر بندہ قبرستان کے اندر کڑا ہو تو کیا کبھی بھی کوئی عقل مند انسان قبرستان کے اندر سوئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی خاطر ریاکاری کر سکتا ہے کہ قبرستان میں جا کر ریاکاری کرے اس لیے کہ یہ جو مردے ہیں یہ مجھے کوئی فائدہ پہنچائیں گی میری تعریف کریں گی ان میں میری عزت ہو جائے گی ایسا کوئی عقل مند بندہ کر سکتا ہے ممکن نہیں ہے تو بالکل یہ جو مخلوق ہے ان میں اور قبرستان کے اندر جو مرے ہوئے لوگ ہیں مدفون ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ نہ یہ کسی کے لیے منفاد کا مالک ہے اور نہ کسی کے لیے نقصان کا مالک ہے جیسے کہ مردہ بے اختیار اور بے بس ہے اسی طرح جو مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل میں بے اختیار اور بے بس ہے مخلوق کو کسی کی وقتی طور پر مدد کر سکتی ہے لیکن مخلوق کی مدد سے کوئی بندہ مالدار نہیں بن سکتا اگر کسی کی تقدیر میں اللہ نے لکھ لیا کہ فقیر رہے گا اور فقر کی زندگی گزارے گا اب تم سب ملو اور اپنی کل ثروت اور دولت کو دو دو حصوں میں تقسیم کر لو صرف اس کو دو اس کو عرب کرب پتی بناؤ پھر بھی فقیر ہی مرے گا اور فقیر ہی رہے گا اس دنیا میں تو اسی طرح اگر کسی کے متعلق اللہ رب العزت نے ذلت لکھ لیا کہ ذلیل ہو کر رہے گا تم سب اسے محبت کرنا شروع کر لو اس کی قدر اور اس کی عزت اور اکرام شروع کر لو عزت نہیں ملے گی اس کو ذلیل ہوتا رہے گا اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر کسی کی موت لکھ لیا ہے کہ اس ٹائم پر اس کی موت آئے گی اب وہ بندہ جو مرضی کر لے جو مرضی کرے آپ اس کو جتنے بھی آپ کے پاس استطاعت ہے اس کو آپ تحفظ دینے کی کوشش کر لیں تو آپ کے تحفظ سے اس کی موت میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی تو مخلوق نہ عزت کا مالک ہے نہ ذلت کا مالک ہے نہ فقر کا مالک ہے نہ مالداری کا مالک ہے نہ زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تو پھر یہ کیا حیثیت ہے اس کی کہ بندہ مخلوق کے خاطر اپنی عبادت کو برباد کرے اور اپنی نیکی میں جو ہے اپنی عبادت میں مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنایا ای یا کا نابدو ہے اور ایا کا نستعین میں عجب اور کبر کا علاج ہے پھر جو عبادت ہے ایا کا نابدو یہ عبادت کا لفظ قرآن کریم میں دو سو پچہتر بار استعمال ہوا ہے کلمہ عبادت قرآن میں دو سو پچہتر بار استعمال ہوا ہے اور مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں عبادت کے مختلف معنی ہے مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے رحمک اللہ ایک معنی اس کا المملوکیہ غلامی ہے غلام جو عربی زبان میں جس کو عابد کہا جاتا ہے اردو میں اس کو غلام کہتے ہیں یہ لفظ قرآن میں غلامی کے معنی میں کئی مقامات میں استعمال ہوا ہے صورت مومنون اس میں یہ کہ وقوم ہما لنا عابدون مسا اور ہارون علیہ السلام کے متعلق فرعون نے کہا تھا کہ ان کی کیا حیثیت ہے اس حال میں کہ جس قوم سے ان کا تعلق ہے وہ قوم تو ہمارے غلام ہے اور غلامی کی زندگی گزاری ہے صورت مومن کی سینتالیس نمبر آیت وہاں پہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ یہ لفظ غلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے عبادت کا لفظ اسی عبادت سے عابدون ہے اس میں فائل ہے اسی طرح یہ عبادت کا لفظ قرآن کریم میں خوشو اور ذلت کے معنی میں استعمال ہوا ہے صورت شعراء میں جب مسا علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ تم بنی اسرائیل کی جان چھوڑ دو تو فرعون اپنے احسانات کو جتلانا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے میرے اوپر کیا احسان کیا ہے کہ نعبت بنی اسرائیل بس تمہارا کام یہ کہ تم نے بنی اسرائیل کو ہمیشہ زلیل کیا ہے تم پہ عبت کا مطلب انہیں یعنی بنی اسرائیل کو تم ذلیل ہی کرتے رہے زندگی میں اور اسی طرح یہ لفظ عبادت قرآن کریم میں اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے صورت یاسین ساٹھ نمبر آیت وہ ان ابدونی حاض اثرات مستقیم اور پھر علم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ مبین میں نے کیا تم سے عاد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے اللہ تعبد الشیطان اے اللہ تطیع الشیطان تم شیطان کی اطاعت نہیں کرو گی وہاں پہ عبادت کا لفظ اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اسی طرح یہ عبادت کا لفظ قرآن کریم میں ایک مقام میں ایک تفسیر کی بنا پر اور لغت عربی میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں اس کی مصداقات ہیں یہ عبادت کا لفظ نفرت اور غضب کے معنی میں استعمال ہوا ہے صورت الزخرف کی آخر یاد میں ہے قل علی الرحمٰن والدن فعانہ اول العابدین اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو فعانہ اول العابدین کی ایک تفسیر ایک قول کی بنیاد پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے نفرت کرنے والا میں ہوتا ایک تفسیر ہے قید ذہن میں رکھیں بدنام نہ کیا کریں جب تک آپ کو کسی صحیح بات کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے آگے جا کر کے حکایت نہ کیا کریں اکثر اہل علم کی بدنامی شاگرد کرتے ہیں کیونکہ ایسا شاگرد دنیا میں نہیں ہے کہ جو بات استاذ کی پوری بات سمجھتا ہو آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہو کہ میں ہوں تبھی میں اسے پوچھتا ہوں تو اس کو صحیح سمجھ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں اس طرح تعبیر نہیں کر سکتا اور خصوصاً قرآن کریم کی تفسیر اس لیے جب تک آپ کو کسی بات کے متعلق صحیح علم نہیں ہوتا تو میرا نام لے کر کے کہ اس کو حکایت نہ کیا کرے میری بھی عادت یہی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی عالم سے کوئی کسی غلط بات کی حکایت کرے تو سب سے پہلے میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہیں سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے میرا حسن زن ہے کہ اس عالم نے یوں نہیں کہا ہوگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے اگر پھر بھی اصرار کر لے اور پھر صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر مانتے ہیں تو ایک تفسیر کی بنیاد پر اول العابدین کا مطلب اول النافرین سب سے پہلے نفرت کرنے والا میں ہوں گا اور پھر عربیت میں تو یہ زیادہ ہے کہ آبادہ اے غذ و نفارا اس نے غضب کیا ہے نفرت کیا ہے اسی طرح عبادت لغت عربی میں یہ حبسہ کے معنی میں قید کے معنی میں بند کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے مثلا کہتے ہیں کہ ما آبادہ کا ایما حبا سکا کس چیز نے تمہیں روکا ہے کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے اور عبادت کو بھی عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت انسان کو پائبند بنا دیتی ہے انسان کی ہوا و حواس پر پابندی لگاتی ہے انسان کی شہوات اور خواہشات پر پابندی لگاتی ہے عبادت کی وجہ سے بندہ بند ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی محدودے میں بندہ بند ہوتا ہے بندئی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بند ہیں آزاد نہیں کہ جو مرضی ہم چاہیں کہیں دیکھیں بولیں سنیں اور کریں ایسا نہیں ہے بند ہے اگر بندہ ہے اگر شیطان ہے تو شیطانی مطلق جو آزادی ہے یہ شیطان کی ہے اللہ کے بالکل رحمت سے مایوس ہے اور اس کو پکا پاتا ہے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں جہنم میں جاؤں گا اب دنیا میں اس کے لیے کلی جو ہے نا رخصت اور چھٹی ہے جو مرضی کرتے رہے تو جو بندہ مکمل اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو پھر اپنے آپ کو عبداللہ نہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں عبد الشیطان کہے کہ میں شیطان کا بندہ ہوں مکمل آزادی شیطان کو حاصل ہے اور اسی طرح عبادت العباد التکوینیہ کونی عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے ایک کونی عبادت ہوتی ہے اور ایک شرعی عبادت کونی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی سے کوئی کام کروانا چاہیں تو اللہ رب العزت وہ کام کافر سے بھی کرا سکتے ہیں مسلمان سے بھی کرا سکتے ہیں اگر اللہ زبردستی کسی کوئی کام کرانا چاہیں اس لحاظ سے سب مخلوق اللہ کے بندے ہیں صورت مریم کے آخر عاد میں ہے کہ ان کل منفی سماوات والارض اللہ آت الرحمٰن آبدہ آسمان اور زمین میں بسنے والی جتنی مخلوق ہے یہ سب قیامت کے دن بندہ بن کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے بندہ مطلب ہے کہ سب زریل اور خار مطیع اور فرممبردار ہو کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے مثلا کیا کافر کو موت نہیں آتی موت آتی ہے موت اس پر کس نے مسلط کی اللہ نے مسلط کیا اس لحاظ سے ہوئے بندے ہیں اس کو کونی عبادت کہتے ہیں اس پر کوئی اجر نہیں ملتا انسان کو شرعی عبادت پر اجر ملتا ہے تو عبادت کا لفظ قرآن کریم میں کونی عبادت پر بھی استعمال ہوا ہے جیسی میں نے مثال دی ہے کون کون کائنات سے کاف واو نون اور اسی طرح عبادت یہ دنیا کے پرستش پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے دنیا کے پرستش اور دنیا کی بندگی جسے بخاری کی روایت ہے تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ ان عت یا رضیہ و علم سخیتا ہلاک ہو برباد ہو دینار اور درہم کے بندے اور کپڑوں کے بندے جب ان کو دیا جاتا ہے پیسہ ملتا ہے درام دینار اور دولت ملتی ہے خوبصورت کپڑے جب پہننے کے لیے پہنتے ہیں تو اللہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن جیسے اللہ رب العزت نے اپنی اصول اور قوانین پر عمل کر کے اس پر تھوڑی سی تنگی کر دی بس اللہ سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے امین سے سمجھ اللہ علیہ حرف بالکل ایک کنارے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسی معمولی سے آزمائش آ گئی فوراً انقلب علاوہ جی کفریہ باتیں اور کفریہ افعال اور اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ عبادت کا لفظ دنیا پرستی پر بھی استعمال ہوا ہے یا کا نابود و یا کا نستعین تو یہ عبادت کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ عبادت کے مختلف معنی ہے ان میں سے چھ سات معنی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے پھر جو عبادت ہے عبادت اس عبادت کی میں نے لغوی آپ کو معانی بتلا دیا ہے اصطلاحی جو عبادت ہے شرعی عبادت اس میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے شرعی عبادت اور اصطلاحی عبادت وہ ہے کہ جس میں تین چیزیں ہوں اگر تین میں سے ایک نہ ہو تو وہ عبادت عبادت نہیں ہے وہ کیل تماشا ہے پہلی چیز کہ اس میں محبت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کامل محبت ہو الحب الکامل ناقص نہیں کامل محبت ایسی محبت کی اس طرح کی محبت کسی کے ساتھ نہ ہو اور دوسری چیز وہ خوف ہے اس کو تام بھی کہتے ہیں کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہو صحیح معنوں میں بندے کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہو اور تیسری چیز رجا ہے امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور امید ہو اور کامل امید اور تمام امیدیں بندے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی وابستہ ہو یہ تین چیزیں اگر ہو تو جو آپ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں وہ عبادت ہوگی اگر تینوں میں سے ایک نہ ہو تو عبادت عبادت نہیں ہوگی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ محبت محبوب کی طرف بندے کو کینچتی ہے محبت محبوب کی طرف انسان کو کینچتی ہے خوف کجروی انحراف اور خطائی سے انسان کو بچاتا ہے انسان پھر اپنے محبوب کے راستے سے بے راہ روی کجروی انحراف اختیار نہیں کرتا خوف کی وجہ سے انسان سیدھا رہتا ہے اس راستے پر جو محبوب کا راستہ ہے اور جو رجا ہے رجا کی وجہ سے بندے کا تعلق جوڑتا ہے مرجو سے امید کی وجہ سے جس سے آپ کو امید ہے اس سے بندہ وابستہ ہوتا ہے اس سے ملنے کی کوشش ہوتی ہے بندے میں اب دیکھیں ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے اولاد محبوب ہے لیکن معبود نہیں ہے اس لیے کہ اولاد سے والدین کو نہ خوف ہوتا ہے نہ اولاد سے کوئی خاص امید ہے ظالم اور طاغوتی جو حکام اور حاکم ہے ان سے انسان کو خوف ہوتا ہے لیکن ان کا خوف عبادت نہیں ہے اس لیے کہ ان سے کوئی محبت نہیں ہے ایک ذرے کی بھی محبت نہیں بلکہ دل لانت بیچتا ہے ان پر اور ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے شر کی امید ہے خیر کی کوئی امید نہیں ہے اسی طرح کبھی کبھار کسی سے امید تو ہوتی ہے لیکن وہ امید عبادت نہیں ہوتی اس لیے کہ نہ اس سے آپ کو محبت ہے نہ اس کا خوف آپ کے دل میں ہے تو عبادت اللہ رب العزت کی یہی ہے کہ اس عبادت میں اس عبادت کی بنیاد اللہ کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امید ہو تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کو جمع کیا ہے اور رب العالمین یہ محبت ہے تربیت کرنے والے سے احسان کرنے والے سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور رحمٰن الرحیم یہ رجا ہے جب اس کی رحمت بے انتہا اور ہمیشہ ہے تو اس سے انسان کو امید پیدا ہوتی ہے مالک یوم الدین اس میں خوف ہے کہ جب قیامت بھی آئے گی اور اس دن کا بادشاہ بھی اللہ ہوگا تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت سے یہی کام اللہ رب العزت نے یہی تین چیزوں کو سورہ بنی اسرائیل میں جمع کیا اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب و ارجون ویخافون عذابہ و تو یہ تین چیزیں ہیں تینوں کا ہونا ضروری ہے پھر ان تین چیزوں کی ہوتی ہوئی پھر دو اور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے ایک مطابعت الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیونکہ اگر وہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے اور دوسری چیز الاخلاص للمعبود جس کی عبادت ہوتی ہے وہ عبادت اس کے لیے خالص ہونی چاہیے اس میں دوسروں کا حصہ نہیں ہونی چاہیے یہ پانچ چیزیں مل جائیں تو بس وہ عبادت کامل عبادت ہے اب دیکھیں بہت سارے لوگ اگر کسی نے اللہ رب العزت کی عبادت کی محبت کے بغیر ایسی عبادت کی لیکن اسے محبت نہ ہو تو اس کا عبادت بیکار ہے کسی نے اگر عبادت کی اس میں خوف نہ ہو جیسے کچھ لوگ بدماشوں کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز میں کڑے ہیں کبھی اپنے چہرے کو خراش ہیں کبھی بالوں کو سیدھے کرتے ہیں کبھی مسجد کی چھت کی طرف دیکھتے ہیں کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں یہ کبھی اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھی ہے کسی ایک مسجد میں جب بھی وہ میرے ساتھ کڑا ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس یہ نماز چھوڑ دوں سب کے دوسری کنارے میں جا کر کڑے ہو جاؤں اس بدبخت کو نماز کے اندر بھی اپنے کپڑوں کی فکر رہتی ہے حکم میں جاتا ہے پھر بھی اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے سجدے میں جاتی ہے پھر بھی اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے جہاں مرضی چلی جاتا ہے بس ہر حالت میں اس کا اپنے کپڑوں کی فکر ہے یہ تو عبد الخمیسہ ہے یہ تو کپڑوں کی بندگی کرنے والا شخص ہے یہ تو بدماشی ہے نہیں عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح خوف ہونی چاہیے بندہ جب نماز میں یا کسی بھی عبادت میں شروع ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ اللہ کے سامنے کڑا ہے تو یہ اخلاص اور اطاعت الرسول رسول کے لحاظ سے تمام لوگ جو ہے نا چار حصوں میں تقسیم ہوں گے اخلاص اور اطاعت الرسول رسول کی پہلو سے اور حوالے سے تمام عبادت کرنے والے چار حصوں میں تقسیم ہوں گے پہلی قسم وہ لوگ ہیں جن میں اطاعت الرسول ہے لیکن اخلاص نہیں ہے جن میں اطاعت الرسول رسول ہے لیکن اخلاص نہیں ہے جیسے ریاکار لوگ ہیں نیکی کرتے ہیں بالکل سنت کے مطابق کرتے ہیں لیکن نیت خراب ہوتی ہے عن صلاتهم اللہ الذین هم یراؤون ویمنعون ریا ریاکاری کی خاطر ان المنافقین یخادعون خادعهم قاموا الى الصلاه قاموا وقام يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قليلا صرف لوگوں کو دکھانے کی خاطر عبادت ہوتی ہے دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن کے عمل میں اخلاص تو ہوتا ہے لیکن اطاعت رسول نہیں ہوتی جیسے کہ یہ جاہل صوفی ہے اور جتنے بھی اہل بدعات اور اہل شرک ہے ان میں کچھ نہ کچھ اخلاص ہوتا ہے خصوصاً صوفیت جا کر کے غاروں کے اندر پہاڑوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے اپنی سوما اور اپنے اس خانقاہ کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں خالص ہے عبادت لیکن سنت کے موافق نہیں ہے تو ان کا عمل بھی مردود ہے من عمل عمل اللہ علیہ صمرفہردن وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کی عبادت میں نہ اخلاص ہیں اور نہ اطاعت رسول ہیں اتوا الدین ان يحمدوا بما لم فعلو فلا بمفازة من العذاب ولهم عذاب العلیم یہ وہ لوگ ہیں جن کی اعمال میں شرک اور بدعات ملوث ہیں ان کی عبادت شرک اور بدعات کے ساتھ ملوث اور پھر وہ بھی اللہ کے خاطر نہیں ہے بس صرف دنیا کی شہرت اور دنیا کی عزت کی خاطر ہے جیسے کہ اکثر اہل شیر کو آپ دیکھیں یہ جو نظر و نیاز ہے پیروں کے نام پر وہ بھی اللہ کے خاطر نہیں ہے وہ بھی لوگوں کو دکھلانے کی خاطر ان کی جو رسمی بدعات ہے یہ قل شریف ہے ختمی شریف ہے فلان شریف ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ مقصود نہیں ہوتا صرف دکھلاوا غرض ہے کہ اس نے اتنا کچھ کیا ہے تو قرآن میں ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کامیاب نہ سمجھیں یفرحون بما اتو نما بما اے بیما اتو من نے شیر کی کیا تو شرک بدعت اور گمراہی کیا ہے لیکن وہ یحبون ان اے اے اتو ب والتوحید و پھر یہ چاہتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ ہمیں بڑے موحد بھی کہیں متبی سنت بھی کہیں اور مخلص بھی کہیں شرک کیا ہے بدعات کیا ہے اور لوگوں سے کیا لقب چاہتا ہے کہ لوگ مجھے موحد کا اور متبی سنت کہیں یہ بھی رضی لوگ ہیں گٹیا لوگ ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں اور چوتھی قسم جو لوگ ہیں جو کامیاب ہیں فائزین وہ لوگ ہیں جن کے اعمال میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور اطاعت رسول بھی ہوتی ہے جی عبادت ہے ایا کا نابود و ایا کا کنسائن پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے اس میں کہ یہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو اللہ کے غیر کی نہ ہو عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عوامر اور اس کی شریعت کے موافق ہو یہ آرا اور رجال اور قیاسات اور رجال لوگوں کی آرا اور فقہ کے قیاسات پر مبنی نہ ہو عبادت خالی سنت پر مبنی ہو اور پھر اس عبادت میں انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق اس کی مدد سے کر رہا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اگر اللہ مجھے اپنی ذات پر چھوڑ دے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے رسول دعا تھے یا حی یا قیوم رحمتی کا صغیز اصلی حلی شان اللہ ولا تکلنی ایرانہ سے طرفت تعین ایک مین ایک سیکنڈ کے برابر بھی اگر اللہ بندے کو اس کی طرف حوالے کر دے تو بس بندہ برباد ہے تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے پھر جو عبادت ہے اس کی دو مراتب ہے عبادت کے دو مرتبہ ہیں عبادت کے دو درجات ہیں پہلا جو مرتبہ اور درجہ ہے اس کو کہتے ہیں مرتبہ العلمیہ علمی مرتبہ پھر جو یہ علمی مرتبہ ہے اس کی پھر دو مراتب ہے اس کی پھر دو درجات ہیں علمی مرتبے کی دو درجے ہیں یعنی دو قسمیں ہیں پہلی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں العلم باللہ العلم باللہ اور جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں العلم بدین اللہ العلم بدین اللہ تو پہلی جو قسم ہے علم باللہ اس کی پانچ قسمیں ہیں بذاتی ہی و صفاتی ہی و اسماعی و افعالی ہی و تنظیح ہو ام علی قبی ہی پھر دوبارہ سن لیں عبادت کی جو مراتب ہے دو ہے پہلا مرتبہ کو مرتبہ العلمیہ کہتے ہیں علمی مرتبہ یعنی پہلی قسم وہ علمی قسم ہے تو جو مرتبہ العلم ہے پھر اگے اس کی دو قسمیں ہیں ایک علم باللہ ہے اور دوسری قسم علم بدین اللہ اللہ کے بارے میں علم اور اللہ کے دین کے بارے میں علم اللہ کے بارے میں جو علم ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں العلم بذاتی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے متعلق علم رکھنا العلم بصفات ہی اللہ کی صفات کے متعلق علم رکھنا والعلم علم ہی اللہ کی اسماء اور اس کے ناموں کے متعلق علم والعلم علم ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعلوں کے بارے میں علم اور و تنظیح ہو اللہ علی کو بھی پانچویں قسم یہ ہے کہ اللہ کو پاک کیا جائے اس کے پاکی بیان کیا جائے ان صفات سے جو اللہ کی شیا نشان نہیں ہے ان صفات کے بارے میں علم رکھنا جو اللہ رب العزت کی شایا نشان نہیں ہے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مناسب نہیں ہے تنظیح ہو عام ملا علی قبی اللہ کی پاکی بیان کرنا ان صفات سی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے یہ پانچ قسمیں ہیں العلم باللہ کی اور جو علم بدین اللہ ہے جی افعال اللہ کے افعال کے بارے میں علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنظیح اللہ کی پاکی کے بارے میں علم نہیں بتلاؤں گا کیا دو نمبر بتلاؤں کون سا دو نمبر اچھا ابھی آپ شروع میں اللہ کی ذات کے بارے میں علم اللہ کی صفات کے بارے میں علم اللہ کے ناموں کے بارے میں علم اللہ کے افعال کے بارے میں علم اور اللہ کی پاکی کے بارے میں علم اور جو علم بدین اللہ ہے دوسری قسم علم بدین اللہ علم بدین اللہ کی دو قسمیں ہیں ایک العلم بدین ہی شرعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے متعلق علم جو دین کی متع... دین کے متعلق جو علم ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے متعلق علم اور دوسری قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جزا اور سزا کے متعلق علم شریعت یہ اسلام ہے نا جو آپ کو اللہ نے دیا ہے یہ نعمت جس سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کے متعلق علم اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جزا اور سزا کے متعلق علم جس کا تعلق آخرت سے ہے کہ اس میں یہ ایمان بالآخرات ایمان بالملائک ایمان بالرسول ایمان بالکتب سب داخل ہے <coughs> تو یہ وہ عبادت کا جو پہلا مرتبہ ہے یہ وہ اس کی تقسیم ہے مرتبہ تو العلمیہ اور دوسرے قسم المرتبہ العملیہ عبادت کا دوسرا مرتبہ ہے اس کو مرتبہ العملیہ کہتے ہیں جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے اس کی دو قسمیں ہیں جو مرتبہ عملیہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ادا الواجبات فرائض کی فرائض کو ادا کرنا ترک المحرمات حرام کاموں کو اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا جی جو مرتبۃ العملیہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں اس کی پہلی قسم ہے ادا الواجبات اسی کی میں تفصیل کر رہا ہوں واجبات کی پابندی حرام کو چھوڑ دینا مباحات کا ارتکاب کرنا کچھ مقروہات کا بھی ارتکاب کرنا اور بعض مستحبات کو چھوڑ دینا بعض مستحبات کو چھوڑ دینا اس قسم کے لوگوں کو اصحاب الیمین کہا قرآن کریم نے اصحاب الیمین جو کہ واجبات فرائض کے پیبند ہوتے ہیں حرام کو چھوڑ دیتے ہیں اور مباحات یعنی وہ کام جن میں نہ گناہ ہے نہ ثواب وہ کرتے ہیں اور کچھ وہ کام بھی کرتے ہیں جن میں کراہت ہوتی ہے حرام نہیں ہے لیکن کراہت ہوتی ہے نہ کرنے پر انسان کو اجر ملتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ہی کرتے ہیں اور کچھ مستحب اعمال کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن کو کیا کہا اصحاب الیمین یہ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور دوسری قسم جو ادا الواجبات والمستحبات فرائض کی بھی مکمل پائبند ہوتے ہیں اور مستحبات جو نفلی عبادات ہیں ان کی بھی مکمل طور پر پابند ہوتے ہیں محارم محرمات اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض مکرو اور کل مکروحات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں حرام بھی نہیں کرتے اور تمام مکرو چیزیں سے بھی گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی مباح کام بھی نہیں کرتے مباح بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے کام ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور ان کی نیت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مباح کریں تو وہ بھی نیکی شمار ہوتی ہے اور اسی طرح ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا فیم اللہ الآخرہ ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں دوری اختیار کرتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو سابقین کہا قرآن کریم نے سابقین یہ سبقت لے جانے والے لوگ ہیں وہ سابقن سابقن الائے المقربون یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اس کو مرتبہ العملیہ کہتے ہیں یہ علمی مرتبے کے عملی مرتبے کی دو قسمیں ہیں پہلے قسم کا صحاب الیمین اور دوسری قسم کو سابقین کہا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ایا کے نابود کے اندر داخل ہیں یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں یا اللہ تیری ذات کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں تیری دین کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں تیری جزا اور سزا کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح عملی جو مراتب ہے اصحاب الیمن اور سابقین کی دونوں کرتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ سابقین میں سے بن جائے دنیا کے بارے میں ہمت بڑی اونچی ہوتی ہے لوگوں کی عرب ہے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کئی عرب ہونی چاہیے لیکن دن کے بارے میں کہتے ہیں چلو اصحاب الینمین میں تو شمار ہے نا گزارا ہو جائے گا چلو نہیں عالی ہمت ہونی چاہیے ایا کا نابود وہ ایا کا نستعین اور خاص طور سے مدد مانگتے ہیں استعانت میں بھی دو چیزیں ہوتی ہے پہلی چیز اسی قطب اللہ اسی قطب اللہ اور دوسری چیز الاعتماد علی اللہ ایک اللہ پر اعتبار اور دوسرا اللہ پر اعتماد اللہ پر اعتبار اور اللہ پر اعتماد یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اس کو استعانت کہا جاتا ہے اور جو ہم توکل کہتے ہیں توکل علی اللہ یہ توکل ان دو چیزوں سے مرکب ہے توکل میں دو چیزیں ہوتی ہے یہی اعتماد اور اعتبار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو کسی پر اعتبار ہے لیکن اعتماد نہیں ہے اور کبھی کسی پر اعتماد ہوتا ہے لیکن اعتبار بندہ مجبور ہے کوئی بندہ آپ کے ہاں معتبر انسان ہے لیکن آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے اس پر آپ بھروسہ نہیں کرتے اس لیے کہ آپ اس سے مستغنی ہیں آپ کو اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ تو معتبر نہیں ہے ثقہ نہیں ہے صادق نہیں ہے آپ کے نزدیک لیکن آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں مجبوریت کی وجہ سے مجبور ہے اس کی طرف محتاج ہیں تو اللہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں اللہ پر اعتماد بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد بھی ہے تو یہ دو چیزوں کو ملائیں گے تو پھر توکل اللہ بنتا ہے استعانت کو توکل بھی کہا جاتا ہے وہ عیا کا نسعین اور خاص طور سے مدد مانگتے ہیں اللہ رب العزت نے عبادت کو استعانت پر مقدم کیا ہم پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت یہ وسیلہ ہے اور استعانت یہ مقصد ہے تو آپ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کی وجہ سے ہم سے مدد مانگتے ہیں یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حمد ثنا جیسے کہ صورت کے نام میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ ہے مانگنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف حمد ثنا اس کے بعد نبی علیہ السلام پر جو کہ یہاں پہ نہیں ہے اور اس کے بعد اپنی کسی ایک نیکی کا وسیلہ پیش کرنا بزرگوں کا وسیلہ نہیں اپنی عبادت کا وسیلہ اپنے توحید کا وسیلہ اور اپنی اتباع سنت کا وسیلہ پیش کرنا ہم سے مدد مانگتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور سے مدد مانگتے ہیں تیری عبادت کو وسیلہ بناتے ہیں تیری مدد کے لیے کہ اللہ ہم تیری جو عبادت کرتے ہیں اس کی بدلے ہماری مدد فرما یا کا نابود اور بھی پانچ چھ وجوہات ہیں یہاں پہ نابدو کو نسائنوں پر مقدم کرنے کا لیکن وہ سب آپ کی جو ہے نا جو علمی مصطبہ اس کے موافق نہیں ہے تو بتلانا بے فائدہ ہی رہے گا ایا کا نابود و ایا کا نسائن اور کچھ لوگ عبادت کو مقصد بناتے ہیں اور استعانت کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن تیری عبادت تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ وباللہ توفیق التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد